السلام علیکم کیا حال ہے آپ خانے سے ہیں آواز ٹھیک ہے

سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي في آخر كلامنا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي في آخر كلامنا آپ حضرات کو میں نے کہا تھا کہ کتاب کے آپ نے ریکارڈنگ سنی ہے کیا آپ نے ابھی سننا شروع کی ہے جی آواز آ رہی ہے آج آپ کی پہلی کلاس اچھا جی تو ہم کتاب و نکاح سے شروع کر لیتے ہیں پھر آگے آپ ریکارڈنگ وغیرہ سن لیجیے گا کچھ احادیث ہم یہاں سے پڑھ لیتے ہیں پھر میں بتا دوں گا وہاں سے شروع کریں گے كتاب النكاح الفصل الأول عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع فمنكم الباء فليتزوج فإنه أغض للبصر وحسن للفرج فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه مانا دو آتے ہیں ایک اس کا معنی عقد ہے اور ایک اس کا معنی ازدواج قاضی تعلق قائم کرنا ہے اور اس کی صلاحی تعریف یہ ہے کہ وہ خاص آقد جو ایک عورت اور مرد کے درمیان ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے مرد اور عورت کے درمیان میاں بیوی بی کا تعلق پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ان دونوں کے درمیان زوجیت کا رشتہ پیدا ہو, پیدا ہو جاتا ہے نکاح کرنا کبھی فرض ہوتا ہے کبھی واجب ہوتا ہے کبھی سنت معدہ ہوتا ہے اور کبھی مقرو ہوتا ہے اور کبھی نکاح کرنا حرام اس وقت ہوتا ہے نکاح کہ جب شہوت اتنی زیادہ ہو جائے کہ نکاح نہ کرنے کی صورت میں یہ انسان گناہ میں مبتلا ہو جائے گا نکاح کرنا فرض ہو جاتا ہے اور نکاح کرنا واجب اس وقت ہے جب شہوت اتنی زیادہ نہ ہو یہ انسان گناہ میں مبتلا ہو جائے گا لیکن غلبہ زیادہ ہو پھر نکاح کرنا واجب ہے اور نکاح کرنا سنت اس وقت ہے جب انسان اعتدال کی حالت میں ہو بی کے حقوق ادا کر سکتا ہو اس وقت نکاح کرنا سنت ہے اور نکاح کرنا مکرو اس وقت ہے بیوی پر ظلم کرے گا ایسی صورت میں نکاح کرنا مکرو ہے حرام اس وقت ہیں جب بیوی پر ظلم کرنے کا یقین ہو کہ میرا مزاج سخت ہے میری مزاج میں شدت ہے غصہ آ جاتا ہے بیوی پر یقینی ظلم کرے گا ایسی صورت میں نکاح کرنا حرام ہے آپ نے قدوری میں پڑھا کہ نکاح ایجاب و قبول سے منعقد ہو جاتا ہے کیونکہ یہ عقد ہے نا نکاح کا ایک معنی عقد ہے اور عقد کے لیے ایجاب و قبول ہوتا ہے جیسے بیا عقد ہے بھی ایجاب و قبول ہوتا ہے کہتے میں بیچتا ہوں سری کہ میں نے خرید لیا خریدتا ہوں عقد ہو گیا بھائی کی طرف سے ایجاب آیا مشتری کی جانب سے قبول آیا بیا منعقد ہو گیا اس طرح نکاح عقد ہے اور یہ بھی ایجاب و قبول کے ذریعے منعقد ہوگا اور آپ نے یہ بھی پڑھا کہ یہ ایجاب و قبول کے الفاظ ماضی کے ہوں ایک ماضی کا ہو ایک مستقبل کا ہو بھی نکاح خوش ہیں تب نکاح کی پہلی حدیث ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ قال قال رسول اللہ اللہ اللہ صلی صلی علیہ علیہ وسلم وسلم حبیب نے ارشاد فرمایا یا معشر الشباب اے جوانوں کی جماعت معشر اس جماعت کو کہتے ہیں جو ایک وسط میں شریک اب جوان یہ کی جماعت سب کے اندر ایک ہے کہ جوان ہونا اور شباب جوان کو کہتے ہیں اور یہ اس کی عمر تیس سال سے کم کم ہو تیس سال سے زیادہ نہ ہو تیس سال سے کم کم یہ جوان ہوتا ہے خوشاب کے چھ جوانوں کے چھ جوانوں کی جماعت منیش صفا عامن صفا عامن سے جو استطاعت رکھے اللہ عطا

اغلف للبطر واحسن لل اغز للبطر دکانے والا ہے دور کرنے والا ہے شادی شدہ کی نظروں کو نبی اور احسان الفرجی اور شرم گاہ کو بہت محفوظ رکھتا ہے جانب نظریں بھی نہیں اور ومن لم يستطع جو استطاعت نہ رکھے نکاح کی تو اس پر روز حکم کرنے کا فائدہ دے گا وقاص رضی اللہ

سعد بن بخاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی کا معنی ہوتا ہے نکاح لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تبتل سے روکا ولو عزیز مطلب کے مطلب یہ ہے کہ ہم تبدل میں مبالغ یعنی بالکل نکاح نہ سے دور رہے کیونکہ یہ ناجائز ہے